اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس سبجیکٹ میں اب ہم کافی حد تک ایڈوانس ڈسکشن کے اوپر آ گئے ہیں کافی ساری چیزیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں ابھی تک اور پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا میں اس کا ریویو آپ کو دے دوں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسکرین کو تھوڑا ٹچ کیا اور اسکرین ویڈیو پہلی دفعہ شاید آپ نے اس لیکچر کے اندر اسکرین پر کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کو میں تھوڑا سا ریویو کرنا چاہتا ہوں آ, پہلے تو یہ کہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویڈیو میموری جو ہے وہ کیا چیز ہے یعنی ویڈیو جسے ہم بولتے ہیں جو چیز اسکرین پر ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے اصل میں کمپیوٹر کو وہ کیسے نظر آتی ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بتایا کہ کمپیوٹر کو وہ ایک میموری کی طرح نظر آتی ہے جیسے میموری ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے عام میموری ہے اور ویسے فزیکلی بھی مطلب فزیکلی وہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے فزیکلی بھی وہ میموری ہی ہے ٹھیک ہے عام میموری اور اس میموری میں تھوڑا سا فرق جو بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام میموری جو ہے وہ ایک طرف سے کنیکٹڈ ہوتی ہے پروسیسر کے ساتھ وہ صرف پروسیسر سے کنیکٹڈ ہوتی ہے ویڈیو میموری دو طرف سے کنیکٹڈ ہوتی ہے ایک طرف سے پروسیسر کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسری طرف سے جو ویڈیو ہارڈ ویئر ہوتا ہے جو کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اسکرین پر وہ دکھا رہا ہوتا ہے الیکٹران بیم کے اسکیننگ کے ذریعے وہ دوسری طرف سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جنرلی اس کو ہم ڈویل پورٹڈ ریم کہتے ہیں میں نے ویسے آپ کو بتا دی اس کا کوئی ایسے تعلق نہیں ہے اسمبلی لینگویج کے ساتھ لیکن بہرحال وہ میموری ہی ہوتی ہے for all practical purposes for all manipulation for all operation ٹھیک ہے it will be treated as simple memory ٹھیک ہے اور اس میں کوئی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی دفعہ جو ہم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میموری کے ساتھ اور جو آپریشن ہم نے اس کے اوپر کیا آپ نے اس کا افیکٹ دیکھا کہ وہ سیدھا اسکرین کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے جیسے ہی ہم اسے مینیپولیٹ کریں گے اسکرین چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے نا کیریکٹر موڈ کے اندر گرافکس موڈ میں نہیں گرافکس موڈ میں ذرا لمبا چکر ہوتا ہے تو اسے ابھی ہم ٹچ نہیں کر رہے ایک تو یہ ویڈیو میموری کا جو ہے یہ صورتحال ہے دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ یہ جو کیریکٹرز ہم دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر A B C D E F ٹھیک ہے یہ کیریکٹرز اصل میں ہیں کیا ٹھیک ہے نا کمپیوٹر کے اندر کوئی اے نہیں ہوتا کوئی بی نہیں ہوتا کوئی سی نہیں ہوتا ٹھیک ہے کمپیوٹر کے اندر صرف نمبرز ہوتے ہیں تو وہ جو نمبرز اور کیریکٹرز کا ریلیشن شپ ہے وہ جو ان کا تعلق ہے آپس میں ان کو جوڑنے والی چیز ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایس کی ٹیبل ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے پاس ایس کی ٹیبل بالکل اپنے پاس ریڈی ریفرنس میں آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اسے دیکھ کر کے جو ہے آپ مختلف جو کام ہم آپ کو آگے بھی دیں گے ان میں شاید آپ کو ضرورت پڑے ان چیزوں کی تو ایس کی ٹیبل کو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ وہ کیا ہے اس کے جو امپورٹنٹ حصے تین جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کیپٹل کیریکٹرس کہاں سے کس کوڈ نمبر سے کس نمبر تک ہیں ڈیجٹ کس نمبر سے کس نمبر تک ہیں اور اسمال کیریکٹرز کس نمبر سے کس نمبر تک ہیں ان کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے اسٹرنگس کیسے ڈیفائن کی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک بڑی اہم جو چیز ٹچ کی تھی وہ نمبر پرنٹنگ ہے کہ انٹیجرز انسائنڈ انٹیجرز جو ہیں ان کو ہم کس طریقے سے پرنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ چیز آپ نے دیکھی اور نمبرز وغیرہ بھی ہم نے پرنٹ کر کے اس میں دیکھا ٹھیک ہے اس کے ریفرنس میں میں نے آپ کو ڈیو اور مل کی انسٹرکشن ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کی انسٹرکشنز بھی اس کے ریفرنس میں میں نے آپ کو بتائی تھی اور دکھائی تھی ٹھیک ہے یہ تو تقریباً ریویو ہو گیا آپ کا جو جو پچھلے لیکچر کا ہے وہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس لیکچر میں اس سے تعلق رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم چیز کو آگے لے کر کے چلیں گے جو پچھلی دفعہ پروگرام ہم نے لکھے تھے اسکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے اسکرین پہ اسٹرنگ ڈسپلے کرنے کے لیے اسکرین پر نمبر ڈسپلے کرنے کے لیے ان پروگرامز کے اندر ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سپوز کی تھی سپوز کیا وہ ہم نے فکس ازیوم کر لی تھی وہ چیزیں کیا تھیں وہ چیزیں دو بنیادی طور پہ دو چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ازیوم کی تھیں وہ یہ کہ ایک تو ایٹریبیوٹ ہم نے فکس کر دیا تھا اس کا ٹھیک ہے نا کہ جو یہ فور گراؤنڈ کلر اور یہ بیک گراؤنڈ کلر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے پروگرام کے اندر ہم نے لکھ دیا تھا کہ بس یہی فکس ہوگا یہ میں بات کر رہا ہوں جو پرنٹ اسٹرنگ کی روٹین تھی ہماری یا جو پرنٹ نمبر کی روٹین تھی ہماری ان روٹینز کے اندر ایٹریبیوٹ بائٹ کو ہم نے فکس کر دیا تھا ٹھیک ہے اور دوسری ایک چیز اور ہم نے فکس کر دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تھی اسکرین پر پرنٹ ہونے والی پوزیشن ٹھیک ہے نا دونوں صورتوں کے اندر ہم نے اسکرین پر پرنٹ ہونے والی پوزیشن جو ہے اس کو فکس کر دیا تھا اس چیز کو آج میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا جو اسکرین کی جیسے میں نے آپ کو بتایا پوزیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ایسا کریں گے کہ کم از کم جو جگہ ہم بتائیں پروگرام کو جیسے آپ دیکھتے آپ نے اگر آپ نے سی وغیرہ جو کی ہے اس کے اندر اسکرین پہ آپ جہاں چاہیں اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کرتے رہتے ہیں تو یہ تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ زیرو سے ہی پرنٹ کرے گا کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں یہ بنا کر کے ہم اپنا جو پورا اسٹرکچر ہے اس کو بلڈ کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ ساری چیزیں ہوں گی جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے تو کافی اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس جمع ہوں گی تو اس کو تھوڑا سا چینج اس لیے بھی مجھے کرنا ہے کہ میں آپ کو ملٹیپلائی کی انسٹرکشن جو ہے نا اس کا تھوڑا آپریشن اس کا تھوڑا فنکشن جو ہے اس کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی اچھا اس کے اندر اب دو چیزیں جو ہیں اس کے اندر کو ریلیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر میں جہاں چاہوں ٹھیک ہے نا وہ میں اسے بس جگہ بتاؤں کہ یہ ایکس پوزیشن ہے یہ وائی پوزیشن ہے اس پر آپ پرنٹ کر دیں وہ دو چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی ظاہر ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو اسکرین کوڈینیٹس یا اسکرین کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن ہم دیتے ہیں اور نارملی ہم آدی بھی ہیں اور ہم ایک کارٹیشین کوآڈینیٹس جو ہوتے ہیں جو ایکس اور وائی کی ٹو ڈائمینشنل اسپیس کے اندر وہ کوآڈینیٹ ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان دو کوآڈینیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس سے ہمیں نکالنا کیا ہے اس سے اصل میں ہمیں نکالنا ہے ایک one dimensional coordinate one dimensional coordinate کون سا ون ڈائمینشنل کوآڈینیٹ ہمیں نکالنا ہے اس سے وہ میموری ایڈریس ہے کہ کون سا میموری ایڈریس ہوگا کہ جو کرسپونڈ کرے گا ٹھیک ہے اس پرٹیکولر ایکس وائی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے وہ اس کا کیا آپریشن ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لائن کے اندر اسی کیریکٹر ہوتے ہیں ہر کیریکٹر ایک ورڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے ایک وائی پوزیشن دی اور ایک ایکس پوزیشن دی ٹھیک ہے فرض کیجئے کہ وائی پوزیشن میں نے تین دی کہ تیسری لائن ٹھیک ہے اگر صفر سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے لیے آسان ہے اگر ہم صفر صفر سے کاؤنٹ کریں اور جو left hand side top most corner جسے ہم کرسر ہوم کہتے ہیں اس کو ہم زیرو زیرو کا جو ہے نمبر اسائن کر دیں اور اس سے کاؤنٹ کریں زیرو زیرو یہ پہلا بالکل پہلا کیریکٹر اور اگر یہ ایکس اور یہ وائی ہے ایکس کوما وائی ہے تو ون زیرو دوسرا کیریکٹر اور ٹو زیرو تیسرا کیریکٹر ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اگر ہم کیریکٹرس کو اور کیریکٹر پوزیشنس کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیں تو پہلی لائن کا جو آخری کیریکٹر ہوگا وہ سیونٹی نائن کوما زیرو ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وائی کی پوزیشن ابھی پہلی لائن پر ہے زیرو ایتھ لائن پر اور ایکس کی پوزیشن جو ہے زیرو سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اسیواں کیریکٹر جو ہوگا وہ آئے گا اس پوزیشن کے اوپر سیونٹی نائن کوما زیرو کے اوپر ٹھیک ہے اگلا کیریکٹر جو ہے وہ دوسری لائن یعنی وائی ایک انکریمنٹ کر کے وائی ایک نیچے جا کر کے اس کا پہلا کیریکٹر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا کارٹیشین سسٹم سسٹم کے کے اندر اندر یعنی وہ ٹو ڈائمینشنل اس کا کیا کیا ہوگا ہوگا زیرو کوما وائی ون ٹھیک ہے نا پہلی لائن کا ایکس زیرو اور وائی زیرو تھا دوسری لائن کا ایکس زیرو اور وائی ون ہوگا اور پھر اسی طرح ایکس ہم کاؤنٹ کرتے چلے جائیں گے وہ سیونٹی نائن تک پہنچے گا سیونٹی نائن کوما ون دوسری لائن کا آخری کیریکٹر ہوگا اور زیرو کوما ٹو جو ہوگا وہ تیسری لائن کا پہلا کریکٹر ہوگا یہ میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ جنرل گراف کا جو رول ہے اس کے مطابق ہے اگر گراف کا زیرو زیرو ہم سپوز کریں اور گراف کا زیرو زیرو ہم نے اوپر اس لیے سپوز کیا تاکہ ہماری کیلکولیشن میں آسانی ہو اسٹینڈرڈ ہے ٹیکسٹ موڈ میں آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہوں گے یہ بعض اوقات ایک کمانڈ ہوتی ہے گو ٹو ایکس وائی ٹھیک ہے وہ سی میں جنرلی جو سی آئی بی ایم پی سی پہ کام کرتی ہے ان میں موجود ہوتی ہے لیکن اس میں آپ اسی طریقے سے جو ہے کوآڈینیٹ پوزیشن کے اندر آپ اپنی ویلیو دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اس کو جو ہمارے پاس پروگرام ہے اس پروگرام کو ہم ایسے ماڈیفائی کریں کہ ہم اس میں ایکس اور وائی کی ویلیو دیں ٹھیک ہے کہ کہاں ہم اسکرین پر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو اسکرین کا جو جو جو ایٹریبیوٹ ہے جس ایٹریبیوٹ میں ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ سرخ کرنا چاہ رہے ہیں سفید کرنا چاہ رہے ہیں بلو پہ بلیک کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایٹریبیوٹ بھی ہم اسے دیں اور ان چیزوں کے ذریعے ایٹریبیوٹ تو خیر ظاہر ہے وہ تو سیدھا سیدھا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس میں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کشتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ جو ایکس اور وائی کوآڈینیٹس ہیں ان ایکس اور وائی کوآڈینیٹس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایکس اور وائی کو ہم پہلے لینئر میموری کے اندر کنورٹ کریں ٹھیک ہے نا میموری ایڈریس کے اندر کنورٹ کریں کہ اس کا میموری ایڈریس کیا بنے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو جنرلی دیکھیں تو ایک بہت سادہ سا فارمولا جو ہے اس کا وہ بن جاتا ہے فارمولا یہ ہے کہ وائی کی جو بھی ویلیو ہو اس کو اسی سے ضرب دے ٹھیک ہے نا اور اس میں ایکس ایڈ کر دیں یہ تو بن گیا جناب linear character position linear character position کہ وائی کی جو ویلو آئی ہے اس ویلو کو اسی سے ضرب دے دی جائے اور جو ایکس ہے ایکس کی جو ویلو ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے نا یہ جو بھی ویلو بنتی ہے یہ آف سیٹ لے لیں اسکرین کے اسٹارٹ سے زیرو سے چونکہ ہمارا نیچرل اسکرین کا اسٹارٹ زیرو سے ہی ہو رہا ہے لہٰذا اب ہمیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پلس ایک چیز اور ہمیں اس میں کرنی پڑے گی وہ یہ کہ یہ جو ایڈریس آیا اسے دو سے ضرب دے دیں ٹھیک ہے دو سے ضرب دے دیں آپ کو پتا ہے کیوں دے دیں یاد ہوگا آپ کو کیونکہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ دو بائٹ میں آ رہا ہے تو اس کو پیور ایڈریس فزیکل ایڈریس کے اندر پیور آف سیٹ ایڈریس کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے یہ جب کیلکولیشن ہم کر لیں تو جو بھی جواب آئے اس کو دو سے ضرب دے دیں گے تو ایکچوئل میموری ایڈریس جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس میموری ایڈریس پہ ہم جو کچھ لکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسکرین پر جس جگہ ہم نے کہا ہے اسی جگہ جا کر کے پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک تو میں آپ کو پہلے اس کا پروگرام دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اسے دیکھ لیجئے اور پھر اس پروگرام کا ہم آپ کو آپریشن دکھاتے ہیں کہ اس پروگرام کو چلانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ پروگرام جو ہے نا یہ وہ پروگرام ہے جو میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا تھا یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے ہیلو ورلڈ پرنٹ کرنے کے لیے لکھا تھا ٹھیک ہے نا اور اس پروگرام کے اندر جو جو چیزیں آپ کو یاد ہوں گی پچھلی دفعہ جب ہم نے کیا تھا تو اس میں پوزیشنز فکس تھیں ہر چیز فکس تھی اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر جو موڈیفکیشن کیے میں وہ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب ذرا اس کے پرنٹنگ والے سیکشن میں چلیں تو وہ نظر آ جائے گی موڈیفکیشن بلکہ پہلے پہلے ہم اس کے مین پروگرام میں چلتے ہیں یہ ہمارا مین پروگرام ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کلیئر اسکرین کیا ہے اس کے بعد دو پیرامیٹرس پہلے جو میں نے پاس کیے ہیں ایکس میں تھرٹی میں نے پاس کیا ہے آ, یعنی پش کر دیا ہے اس کو تھرٹی نمبر اور ٹوینٹی نمبر یہ دو نمبرز میں نے پش کیے ہیں جو پہلا نمبر ہے نا وہ تھرٹی وہ ایکس پوزیشن ہے اور جو دوسرا نمبر ہے ٹوینٹی وہ وائی پوزیشن ہے یعنی بیسویں لائن کی تیسری پوزیشن سے پرنٹنگ میں چاہتا ہوں ہیلو ورلڈ کی اور اس کے ساتھ ایک تیسرا نیا پیرامیٹر جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے اور وہ میں نے ڈالا ہے ایٹریبیوٹ ایٹریبیوٹ اس وقت میں نے دیا ہے زیرو ون اور زیرو ون ایٹریبیوٹ کو اگر آپ اکویلنٹ کلرس کے اندر تقسیم کریں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا this is blue writing on black background ٹھیک ہے نا یہ تین چیزیں ایڈیشنل میں نے پاس کی ہیں اس کے بعد جو دو چیزیں اور ہیں میسج کا ایڈریس اور میسج کی لینتھ یہ دو چیزیں تو ویسے پہلے بھی ہم پاس کر رہے تھے یہ یہ تو ہمارا مین پروگرام ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چل کر کے کہ جو ہم نے موڈیفکیشن کی ہے ایکچوئل پرنٹنگ اور کیلکولیشن کے اندر یہ ہمارا پرنٹ ایس ٹی آر ہے پرنٹ اسٹرنگ ہے ٹھیک ہے اس کے کامنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے اس میں لکھا ہے اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ آف سیٹس کیا ہیں اب ہمارے پیرامیٹرز کے آف سیٹس کیا ہیں اگر آپ کو ذہن میں ہو ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہے سب سے پہلے ہم نے ایکس پوزیشن پش کی اس کے بعد ہم نے وائی پوزیشن پش کی اس کے بعد ہم نے ایٹریبیوٹ پش کیا اس کے بعد میسج کا ایڈریس پش کیا اس کے بعد میسج کی لینتھ ہم نے پش کی اب یہی آرڈر اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو چونکہ اس روٹین میں داخل ہونے کے بعد ایک پش بی پی مزید ہم نے کیا اس کے نیچے ہمارا ریٹرن ایڈریس بھی ہے جو کال کے نتیجے میں پش ہوا تو چار کا آف سیٹ بنتا ہے یعنی بی پی پلس زیرو پر بی پی خود ہوگا بی پی پلس ٹو پر ریٹرن ایڈریس ہوگا بی پی پلس زیرو پر بی پی خود ہوگا ٹھیک ہے بی پی پلس ٹو پر ریٹرن ایڈریس ہوگا بی پی پلس فور پر جو لینتھ ہوگی آپ کے اسٹرنگ کی وہ ہوگی بی پی پلس سکس پر اسٹرنگ کا ایڈریس ہوگا بی پی پلس ایٹ پر آپ کا ایٹریبیوٹ ہوگا بی پی پلس ٹین پر آپ کا وائی پوزیشن ہوگا اور بی پی پلس ٹویلو پر آپ کا ایکس پوزیشن ہوگا یہ پوزیشن ہوگی اسٹیک کی ٹھیک ہے جب کہ ہم انٹر کریں گے اس روٹین کے اندر جب ہم آئیں گے اور پش بی پی کرنے کے بعد کی جو سچویشن ہوگی موو بی پی کو مائس پی کرنے کے بعد یہ پوزیشن یہ ہمارے آفس بنیں گے تو ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے ہم اپنی کیلکولیشن کو پروسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو اس کا انیشلائزیشن کا پارٹ ہے یہ ہم نے پہلے شروع میں کر لیا جیسے کہ ای e ایس کو لوڈ کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو کام کیا وہ یہ کہ کہ ایٹی جس سے ملٹی پلائی کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے اے ایکس میں ڈالا ہے یہاں جو ملٹیپلیکیشن کی مل کی جو فارم میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں وہ مل بائٹ ہے ٹھیک ہے مل بائٹ سے جب مل کرتا ہے تو اے ایل کے اندر جو ویلو ہوتی ہے اس کو وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو چونکہ دو آٹھ بٹ کے نمبر ملٹیپلائی ہوتے ہیں جواب اے ایکس میں آئے گا ٹھیک ہے جواب سولہ بٹ میں آئے گا جواب اے ایکس میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تھوڑی سی اس کو ٹرک تو نہیں خیر کہنا چاہیے لیکن جو تھوڑی سی چیز میں نے وہ کی ہے وہ یہ کہ ایکس کو زیرو زیرو ایٹ زیرو سے میں نے انیشلائز کر دیا تو اے ایچ تو خود بخود زیرو ہو گیا اے ایل کے اندر ایٹی آ گیا اب اے ایل کو یہ byte B P plus ten سے ضرب دے گا یہاں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ جب میں نے اسے پش کیا تھا تو پش کیا تھا ورڈ کے طور پہ لیکن میں اس کو یہاں جو ایکسس کر رہا ہوں وہ بائٹ کے طور پہ کر رہا ہوں جب میں میموری ایکسس کر رہا ہوں تو چاہے وہ اسٹیک کے اندر ہی ہو اس میں ورڈ اور بائٹ کا کوئی وہ نہیں ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں آپ کو اسٹیک بتا رہا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پش اگر کریں ہم اس کو اسٹیک میں تو ورڈ ہی کریں گے پاپ اگر کریں گے تو ورڈ ہی کریں گے لیکن ایکسس کرتے ہوئے اس بات کی کوئی جو ہے ہمارے اوپر لمیٹیشن نہیں ہوتی کہ جسے ہم نے ورڈ ورڈ پش کیا تھا اسے ہی کریں تو یہاں پر وہی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ mul byte B P plus ten ہے حالانکہ میں نے ورڈ پش کیا ہوا ہے لیکن ایک چیز مطلب جو ویلو ہے وہ وہ تو صرف لوئر بائٹ کے اندر ہے اس کی اپر بائٹ ویسے ہی زیرو ہے اگر آپ دیکھیں اور تو اس کی اپر بائٹ زیرو ہے اس لیے مجھے صرف لوئر بائٹ سے غرض ہے میں اس لوئر بائٹ سے اے اے ایل ایل کو جب ضرب دیتا ہوں میں اب اسی ہے اور اے ایچ میں زیرو ہے کیونکہ میں نے اے ایکس میں zero zero eight zero decimal move کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اے ایچ کے اندر زیرو آ جائے گا اور اے ایل کے اندر ایٹی آ جائے گا اس کے ساتھ جب ضرب کھائے گی یہ ویلیو تو یہ Y multiplied by eighty ہو جائے گا ٹھیک ہے نا فارمولے کے لحاظ سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد اس کے اگلی لائن کے اندر میں اسے اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اے ایکس کے اندر جو ایکس پوزیشن میں نے پاس آن کی تھی پروگرام کو اب ایکس کے اندر میں ورڈ پوزیشن ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ورڈ پوزیشن میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو ایز اے ورڈ ہی پش کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی اپر بائٹ جو ہے اس کے بارے میں میں شیور ہوں کہ وہ زیرو ہے تو جب یہ ایڈ ہوگی تو اب یہ جو آف سیٹ بنتا ہے یہ بنیادی طور پہ سمجھیے کہ اگر کیریکٹر اسٹرنگ ہوتی تو اس کے اندر جو آف سیٹ بنتا ہے وہ وہ آتا ہے اس سے اگلی لائن کے اندر میں اس کو دو سے ضرب دے رہا ہوں اب دو سے جب ہم اسے ضرب دیتے ہیں تو مل کی انسٹرکشن ہم استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ مل بہت ایکسپینسو انسٹرکشن ہے اس میں بہت زیادہ کلاکس لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم اگر صرف ایس ایچ ایل کر دیں شفٹ لیفٹ کر دیں تو ایک بٹ شفٹ لیفٹ کرنا جو ہے وہ افیکٹولی ایک ملٹیپلیکیشن بائی ٹو ہوتی تو اس کو بجائے اس کے کہ میں مل ٹو کروں ٹھیک ہے نا میں اس کو کر دیتا ہوں S H L X comma one shift left X comma one یہ اب دو سے ضرب کھا گیا یہ وہی فارمولا ہے جو میں نے ابھی آپ کو زبانی بتایا تھا یہ دیکھیے کوئی چار لائنوں کے اندر وہ کام جو ہے ہمارا وہ مکمل ہو گیا اس کے بعد اس چیز کو میں ڈی آئی پوائنٹر کے اندر موو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈی آئی کو میں لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے آگے نیچے جو تین چار چیزیں ہیں وہ آپ پہلے بھی آپ کر رہے تھے سب سے پہلے ایس آئی کے اندر ہم اٹھا کر کے لے آئے اسٹرنگ کا ایڈریس اس کے بعد سی ایکس کے اندر ہم لے آئے کاؤنٹ اس کا لینتھ ٹھیک ہے اب یہاں پر اس سے اگلی جو بائٹ ہے اس کے اندر اے ایچ میں اے ایچ کو میں انیشلائز کر دیتا ہوں ایٹریبیوٹ سے جو کہ اسٹیک پر پڑا ہوا ہے بی پی پلس ایٹ میں ٹھیک ہے وہ اسٹیک پر ہے وہیں سے اٹھا لیا میں نے اسے اے ایچ کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے اے ایل میں کیریکٹر اٹھاتے جاتے ہیں اور اس کو اسکرین پر رکھتے جاتے ہیں ڈی آئی میں دو ایڈ کرتے ہیں ایس آئی میں ایک ایڈ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہی الگوریدم ہم نے پچھلی دفعہ پرنٹ اسٹرنگ کا بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے لوپ چلا کر کے ہم اسٹرنگ کو پرنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس اس پروگرام کو جب ہم پیورلی سمپلی ایگزیکیوٹ کریں را ایگزیکیوشن اس پروگرام کی ہم کریں تو اس کا جواب جو ہے وہ جو آنا چاہیے آ, وہ ایگزیکٹلی exactly آپ دیکھیں گے کہ یہی آئے گا اینڈ پر ایک چیز ہے اس پروگرام کے جو کہ تھوڑا سا آپ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہوگا اس کی ریزن بھی آپ کو معلوم ہوگی لیکن پھر بھی میں اس کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ اب ریٹ جو ہے وہ ٹین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ریٹ ٹین کیونکہ پانچ پیرامیٹر ہم نے اس وقت اس کو پاس آن کیے ایک ایکس ایک وائی ایک ایکس میں آرڈر میں نہیں بتا رہا X Y attribute message address اور میسج کا لینتھ ٹھیک ہے نا یہ پانچ پیرامیٹر ورڈ فارم میں اس کے اندر ہیں تو ریٹ ٹین کروں گا تاکہ دس بائٹ وہ ڈسکارڈ کرے اپنے اسٹیک کے اوپر سے اب اس کو ہم چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا چلنے سے افیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا اب اس میں آپ دیکھیے کہ اب ہیلو ورلڈ جو ہے پہلے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آتا تھا پہلے جو آپ کی اسکرین آپ دیکھتے تھے وہ لیفٹ ہینڈ کارنر پہ زیرو پوزیشن کے اوپر ہیلو ورلڈ نظر آتا تھا اب ہیلو ورلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یعنی آپ اس کو دیکھ لیجئے تو یہ تیسویں ایکس پوزیشن ہے اور بیسویں وائی پوزیشن ہے بیسویں سے میری مراد ہے اگر آپ ٹوینٹی پاس آن کریں گے تو یہ ٹوینٹی فرسٹ لائن ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ زیرو سے ہماری کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور اگر آپ تھرٹی پاس آن کریں گے ایکس کی فارم میں تو یہ تھرٹی فرسٹ لوکیشن ہوگی کیونکہ زیرو سے کاؤنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو گنے اسکرین کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں اپنی اسکرین کے اوپر آپ یہ پروگرام چلا کر کے اگر دیکھیں گے تو آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں کہ ہم نے اس کو انسٹرکٹ کیا تھا اب ایک چھوٹی سی اس میں چینج کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہی پروگرام اب دو تین نئے پیرامیٹرز کے ساتھ وہی پیرامیٹرز میں چینج کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا مطلب یہ پوزیشن بھی چینج ہو جائے گی اور یہ کلر بھی چینج ہو جائے گا اب اس کے اندر میں چینج کرتا ہوں تھوڑا سا سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی جو ایکس پوزیشن ہے ایکس پوزیشن کو ہم کر دیتے ہیں نو نائن کر دیتے ہیں دسویں پوزیشن آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کی وائی پوزیشن جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سے بارہویں لائن یعنی الیون الیون پوزیشن ہم کر دیتے ہیں الیون کرنے کے بعد الیون کا مطلب ہوگا ٹویلتھ لائن زیرو سے کاؤنٹنگ ہماری چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو کر دیتا ہوں blue on white background ٹھیک ہے نا تو یہ سیونٹی ون ہو جائے گا ہمارا ایٹریبیوٹ جو ہے سیون جو ہوگا وہ یعنی ہیکس سیونٹی ون ایٹریبیوٹ ہو جائے گا یہ ہوگا blue on white background ٹھیک ہے میسج ہمارا وہی ہے لینتھ ہمارا وہی ہے اب اس کو ہم کمپائل کر کے رن کریں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ کمپائل کرنے کے بعد اس کی ایگزیکل ایگزیکل eh, اگر ہم رن کریں گے تو یہ آؤٹ پٹ آئی ہماری اسکرین کے اوپر ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں یہ blue on white background جو ایٹریبیوٹ ہم نے اسے پاس آن کیا تھا اور یہ پوزیشن جو ہے اس کی یہ دونوں چیزیں چینج ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جو eh, آپ کو میں نے بتایا یہ جو دکھایا اس میں آپ نے ایک مل کا استعمال دیکھا اور اس سے اسکرین پوزیشن کی کیلکولیشن جو ہے آپ نے دیکھی اور یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنی سمپل سی کیلکولیشن ہے کتنی سادہ کیلکولیشن ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی سمپل چیز ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے اب دیکھی اس میں جو آپریشن ہے وہ اصل میں جو چیز بتانا مقصود تھی وہ ملٹیپلیکیشن کا آپریشن ٹھیک ہے نا لیکن اس کے نتیجے میں ایک کام کی چیز ہمارے پاس آ گئی ایک کام کی روٹین ہمارے پاس آ گئی پرنٹ اسٹرنگ کی روٹین آ گئی ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے ہم اپنا مال مسالہ جو ہے اس کو بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو اینڈ میں ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے پروگرامس جمع ہوں گے یہ میں شاید دوسری تیسری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک جو انسٹرکشن میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ ذرا سادہ سادہ سی انسٹرکشنز تھیں جیسے آپ نے ایڈ کر لیا جیسے آپ نے ملٹیپلائی کر لیا میں ملٹیپلائی وغیرہ بھی بالکل سمپل ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ لوگ ویسے ہی جانتے ہیں صرف اب ذرا پروسیسر کو آپ استعمال کر رہے ہیں ان انسٹرکشنز کے ساتھ اب تھوڑا سا میں ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں ذرا طاقتور انسٹرکشنز کی طرف ٹھیک ہے نا وہ تھوڑی سی ہیں زیادہ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں طاقتور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ block of memory block of data کو پروسیس کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اور یہ میں اس جگہ اس وقت کیوں لے کر کے آیا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ایک انٹروڈکشن ایک بلاک آف میموری کا کروایا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ریلیونس میں میں وہ چیز آپ کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں وہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بلاک آف میموری کیا ہے ٹھیک ہے وہ بلاک آف میموری جو ہے وہ ہماری ویڈیو ریم ہے ویڈیو میموری جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ویژن ہے ویڈیو میموری کا ٹھیک ہے نا وہ ویژن جو ہے وہ بلاک کا ویژن ہے ٹھیک ہے وہ ایک ایریا آف میموری ہے جس کے ساتھ جیسے کلیئر اسکرین آپ نے کیا تو کلیئر اسکرین میں آپ نے کیا کیا ایک آپریشن آپ نے ایک لمبی میموری کے یعنی بلاک کے اوپر کیا ایک ہی آپریشن آپ کو کرنا تھا وہ ایک بلاک کے اوپر آپ نے کیا ٹھیک ہے نا تو اس جگہ کے اوپر میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو I P X eighty eight کی بلاک پروسیسنگ انسٹرکشنز ہیں اور خاص ہیں یہ I P X eighty eight کے اندر یہ خاص انسٹرکشنز ہیں بلاک پروسیسنگ کی وہ کیا انسٹرکشن بیسیکلی وہ پانچ انسٹرکشنز ہیں ٹھیک ہے نا صرف پانچ انسٹرکشنز ہیں جو کہ بلاک پروسیسنگ کر سکتی ہیں جن کے اندر کیپیبلٹی ہے بلاک پروسیسنگ کی اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ انسٹرکشن اٹ سیلف سنگل چیز کو سنگل آپرینٹ کے اوپر ایکٹ کرتی ہے ایک آپرینٹ ہی ہوتا ہے اس انسٹرکشن کا جیسے کہ نارمل موو آپ کر رہے ہیں تو موو میں آپ ایک ہی ایڈریس دیتے ہیں نا ایک ہی ایڈریس کے ساتھ آپ موو کرتے ہیں تو یہ اسٹرنگ انسٹرکشن اوریجنلی اس کو ہم کہتے ہیں جو ہے وہ اوریجنلی ایک ہی ایک ہی میموری کے آپرینٹ کے اوپر یا ایک ہی آپرینٹ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے لیکن اس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پریفکس دیا ہے I A P X eighty eight میں جو کہ اس انسٹرکشن کو اندر ہی ہارڈ ویئر کے اندر جتنی دفعہ ہم چاہیں اس کو ریپیٹ کرا دے گا ٹھیک ہے نا یعنی اسی انسٹرکشن کو اتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کر دے گا اسے ہم کہتے ہیں ریپ پریفکس یہ سب چیزیں میں آپ کو مزید آگے ایک ایک کر کے بتاؤں گا میں ذرا بس ایک جنرل بات جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تو بنیادی طور پہ بات کیا ہے کہ بلاک پروسیسنگ کی یا اسٹرنگ انسٹرکشنز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ نمبر آف ڈیٹا ایلیمنٹس پر ایکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ نمبر آف ڈیٹا ایلیمنٹس پر ایکٹ اس لیے کر سکتی ہیں کہ string instruction repeat prefix allow کرتی ہیں یعنی ایک چیز ہم اس کے ساتھ اگر ریپ ایڈ کر دیں تو وہ اسٹرنگ انسٹرکشن اتنی دفعہ ریپیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وجہ سے اور وہ ریپیٹیشن جو ہوگی وہ کوئی سافٹ ویئر لوپ نہیں ہے وہ ہارڈ ویئر کے اندر ریپیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یعنی انسٹرکشن اگر ویسے دیکھیں گے تو سمپل نظر آئے گی ایک ہی انسٹرکشن ریپ جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو ابھی گھبرائیے گا نہیں بتاؤں گا ایکسپلین کروں گا rep stos W repeat stos W ٹھیک ہے نا اب یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ کتنی دفعہ ہوگی کیسے ہوگی کیا ہوگا وہ تو ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں لیکن یہ پانچ انسٹرکشن جو ہیں بنیادی طور پر اسٹرنگ انسٹرکشن کی کلاس ہے یہ I A P X eighty eight میں پانچ ہے اور آگے ہم جائیں گے تو کچھ اور بڑھ جاتی ہے اس کے اندر لیکن وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ ذرا ایڈوانس چیز ہے اور وہ I A P X three eighty six اور I A P X two eighty six وغیرہ کے آرکیٹیکچر کے اندر آتی ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں یہ پانچ انسٹرکشنز جو ہیں وہ کیا ہیں میں ایسے ابھی آپ کو گنواتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اسکرین پہ جائیں گے اور آپ کو میں یعنی اس کے سلائیڈ کے اوپر دکھاؤں گا ایک ایک انسٹرکشن الگ الگ تو پھر آپ کو اس کی ایکسپلینیشن آئے گی پہلی انسٹرکشن جو ہے نا وہ ہے اسٹور اسٹور اسٹرنگ ٹھیک ہے اسٹورس ہم اسے کہتے ہیں S T O S store string ٹھیک ہے دوسری انسٹرکشن جو ہے وہ اس کا الٹ ہے وہ ہے load string L O D S ٹھیک ہے لوڈز لوڈ اسٹرنگ ٹھیک ہے تیسری انسٹرکشن جو ہے وہ ہے compare string C M P S compare string چوتھی انسٹرکشن ہے اسکیس اسکین اسٹرنگ ٹھیک ہے نا اور پانچویں انسٹرکشن ہے مووز موو اسٹرنگ ٹھیک ہے یہ مووز جو ہے آخری جو ہے یہ ذرا آپ کو پچھلے جو رولز میں بتاتا آ رہا ہوں لیکن میں نے ان رولز کے اندر آپ کو ایکسپشن جگہ جگہ بتائی ہیں کہ یہ موو ایسے ہی ہوگی یہ وہ انسٹرکشن ہے جو memory to memory move allow گی ٹھیک ہے نا ہم ابھی تک یہی دیکھتے آئے ہیں کہ میموری ٹو میموری آپریشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے memory to memory operation move کا نہیں ہوتا one has to be a register لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسٹرکشن ایسی ہے ہے ہے جو اس رول کو کرے گی ٹھیک وہ موو اسٹرنگ یہ جو انسٹرکشن ہے نا ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذرا کامن سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا ان کا ایک بریف آپ کو دے دوں اس کے بعد ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کامن چیزیں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بلاک کے اوپر پروسیس کرتی ہیں بلاک کے اوپر چلتی ہیں اور بلاک کے اوپر چلتے ہوئے وہ اپنے جو یعنی دیکھو ایک چیز تو بڑی جو ہے وہ ابھی تک سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میموری جو ہے جس کے اوپر ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس کا ایڈریس ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس وہی ایڈریس ہمارا ریفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ڈی آئی ہمارا ہے ہم اس کے تھرو دیکھیں کیسے میموری کو ایکسس کر رہے ہیں ایس آئی کے تھرو کیسے میموری کو ایکسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹرز ہمارے بیسک ہیں اور یہ جو اسٹرنگ آئیں گی نا یہ ابھی آپ کو بتائیں گی کہ ایس آئی اور ڈی آئی اصل میں کیا ہے ان کو ایس آئی اور ڈی آئی کا نام کیوں دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک تو جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ ان میں ان انسٹنگ انسٹرکشن میں جو بھی سورس ہے ٹھیک ہے نا source by default D S کے اندر ہوتا ہے اور اس کا آفسٹ ایس آئی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں سورس انڈیکس ٹھیک ہے نا اسٹرنگ انسٹرکشن کی وجہ سے یہ سورس انڈیکس رجسٹر کہلاتا ہے کیونکہ اسٹرنگ انسٹرکشن ہر وہ انسٹرکشن جس کے اندر کے سورس کہیں سے آ رہا ہے تو وہ D S colon S I میں ہوگا ٹھیک ہے اس میں اوور بھی پاسبل ہے لیکن فی الحال ڈسکشن کے لیے اس بات کو بھول جائیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ by default D S colon S I میں اسٹرنگ انسٹرکشن کا سورس ہوتا ہے یہ بالکل ذہن میں پکی طرح سے بٹھا لو کہ D S colon S I میں یعنی ڈی ایس سیگمنٹ اور ایس آئی آف سیٹ یہ اسٹرنگ انسٹرکشن کا سورس پیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور E S colon D I extra segment اور ڈیسٹینیشن انڈیکس یہ اسٹرنگ انسٹرکشن کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے ہر وہ انسٹرکشن اسٹرنگ کی جو کوئی سورس ڈیمانڈ کرے گی وہ سورس جو ہوگا وہ D S colon S I میں ہوگا ہر وہ انسٹرکشن اسٹرنگ کی جو کہ ڈیسٹینیشن ڈیمانڈ کرے گی وہ destination E S colon D I میں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی مثال تھوڑی سی آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے اسٹوس ہے اسٹوس میں نے بتایا اسٹور اسٹرنگ اب اسٹور کیا کر رہی ہے کہ پروسیسر سے رجسٹر سے میموری کے بلاک میں اسٹور کر رہی ہے تو اس میں ڈیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے نا اسٹرنگ انسٹرکشن کا ایک ڈیسٹینیشن ہے سورس امپلائڈ ہے رجسٹر کے اندر اور ڈیسٹینیشن میموری میں ہے تو یہ ایس کولن ڈی آئی کو لے گی ٹھیک ہے فکس ہے کہ یہ ایس کولن ڈی آئی کو لے گی ایز اٹس ڈیسٹینیشن اور جو لوڈز ہے ٹھیک ہے لوڈز کے اندر سورس ہوگا کسی سورس سے اٹھ کر کے رجسٹر میں آنا ہے بلاک سورس سے اٹھ کے رجسٹر میں آنا ہے تو سورس جو ہوگا وہ by default D S colon S I ہوگا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ گئے اس وجہ سے ایس آئی جو ہے ایس ایس آئی آئی کو کہا جاتا ہے سورس انڈیکس اور ڈی آئی کو ڈی آئی کہا جاتا ہے ڈیسٹینیشن انڈیکس تو یہ بات سمجھ گئے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ اسٹرنگ انسٹرکشن کا source D S colon S I ہوتا ہے اور اسٹرنگ انسٹرکشن کا destination E S colon D I ہوتا ہے میں نے پہلے بتایا کہ سورس بائی ڈیفالٹ یہ ہے اس کو اوور کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال ہم اس کو بالکل بھول رہے ہیں کہ ہم اس کو اوور بھی کریں گے فی الحال ہم اس کو بالکل سیٹ لے رہے ہیں کہ ڈی ایس کو لینے لائی ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹرنگ انسٹرکشن چونکہ چلتی ہیں یہ بات تھوڑا سا سمجھنے والی وہ چلتی ہیں ٹھیک ہے نا چلنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جیسے میں نے بتایا بلاک ہے ایک بلاک ہے تو ابھی یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی میں ایک ڈائمینشن دوں ایک بلاک دوں ٹھیک ہے نا تو بلاک کا اسٹارٹ ہوتا ہے اور بلاک کا اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلاک شروع ہوتا ہے کہیں سے اور ختم ہوتا ہے کہیں پر ایک ڈائمینشن ہے ٹھیک ہے تو اسٹرنگ انسٹرکشن چلتی کیسے ہے یہ دونوں طرف چل سکتی ہے یہ بات جو ہے نا یہ ذرا غور سے اس وقت ذرا غور سے سننا کہ وہ چلتی ہے چلتی کیسے ہے بلاک کے اسٹارٹ سے بلاک کے اینڈ کی طرف چلتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بلاک کے اینڈ سے بلاک کے اسٹارٹ کی طرف بھی چل سکتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی اگر ایک مثال میں دینا چاہوں نا تو اسی جگہ پر یہ مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ اس میز کو دیکھیں نا اس میز کی ڈائمینشن ہیں اگر ہم صرف ایک ڈائمینشن کو لے لیں یہ یہ ایک ڈائمینشن اگر ہم لے لیں تو اس کا اگر اس کو اسٹارٹ فرض کر لو اس کو اینڈ فرض کر لو اس کا تو یہاں سے ادھر اس طرف میں جا سکتا ہوں اور ادھر سے ادھر بھی میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کیپیبلٹی جو ہے اگر اس کو میں اپنی میموری کہوں یہ میموری ہے تو اس میموری میں میں وہاں سے ادھر بھی آ سکتا ہوں اور ادھر سے ادھر بھی جا سکتا ہوں دونوں ڈائریکشن آف موومنٹ مجھے الاؤڈ اور بعض ایسی پوزیشنز ہیں کہ اگر یہ دونوں ڈائریکشن آف موومنٹ مجھے الاؤڈ نہ ہونا تو میں اپنا فنکشن نہیں پرفارم کر سکتا صحیح طریقے سے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے اسپیسیفکلی وہ جگہیں ہیں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جگہ پہ اگر یہ کیپیبلٹی ہمارے اندر نہ ہو کہ ہم دونوں ڈائریکشن میں موو کر سکیں تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ کیپیبلٹی اسٹرنگ انسٹرکشن کے اندر پائی جاتی ہے ذرا یہ کمپلیکس فارم آف انسٹرکشن ہے کافی ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جمع ہوتی ہیں اور اس کا اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک کام جو کہ میں چھ چھ انسٹرکشن اور پانچ لوپس لگا کر کے کرتا ہوں نا وہ ایک انسٹرکشن میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اور خاص بات کیا ہے کہ اگر میں لوپ لگاتا ہوں کوئی چیز ریپیٹڈلی اگر مجھے کرنی ہو ابھی تک ہم نے جو کچھ دیکھا جیسے کلیئر اسکرین کی مثال اگر آپ لے لو تو ہم نے اس میں لوپ لگایا ٹھیک ہے نا decrement C X jump if not zero decrement C X jump if not zero ٹھیک ہے نا یہ پوری چیزیں جو جو انسٹرکشنز کے درمیان میں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری انسٹرکشنز ٹائمز ایگزیکیوٹ ہونی ساری انسٹرکشنز ٹھیک ہے نا ٹائمز ایگزیکیوٹ ہونی ہے اس میں جو ڈی آئی یا ایس آئی جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ڈی آئی جو اسٹوس یہ اپنے کلیئر اسکرین کے اندر میں نے استعمال کیا ڈیسٹینیشن انڈیکس رجسٹر اس کو انکریمنٹ کرنا ہے کاؤنٹ کو ڈیکریمنٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ سب لوپ کے اندر ہے اور وہ سب اتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا جو اسٹرنگ انسٹرکشن ہیں ان کا ایک بہت جو جو جو جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس کی انیشلائزیشن یعنی اس کے لیے پروسیسر کو تیار کرنا ٹھیک ہے نا یہ تو ہے تھوڑا لینتھ تھی کیونکہ آپ کو پوائنٹر سیٹ کرنے ہیں آپ کو کاؤنٹ سیٹ کرنا ہے لیکن یہ ون ٹائم جاب ہے ایک ہی دفعہ کر رہا ہے اس کے بعد ایک انسٹرکشن فائر کرنی ہے ہمیں ٹھیک ہے ریپ کے ساتھ ایک انسٹرکشن فائر کریں گے اب وہ جو انیشلائزیشن والی ہیں وہ تو لوپ کے بیچ میں نہیں ہے لہٰذا وہ تو ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوں گی تو اسپیڈ کی جو آپ کو یعنی جو آپٹیمائزیشن ملے گی وہ اسٹرنگ انسٹرکشن کے اندر بہت پاورفل آپٹیمائزیشن ہوگی سمجھ گیا نا اس وجہ سے یہ انسٹرکشن اس وجہ سے اور دوسرے نمبر آف کوڈ انسٹرکشن آپ کی بہت کم ہو جائیں گی آپ کو جو میموری چاہیے ہوگی وہ بڑی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پاورفل اسٹرنگ پرمیٹو جو وہ I A P X eighty eight کے اندر ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹرنگ انسٹرکشن چل سکتی ہیں ٹھیک ہے نا موو کرتی ہیں میموری کے اندر شروع سے آخر تک اور پروسیسر بےچارا جو ہے وہ تو اتنا بیوقوف ہے کہ وہ خود سے تو کچھ کرتا نہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ہم اسے بتاتے ہیں تو اسی طرح چلنے کی ڈائریکشن بھی ہم اسے بتاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ کیسے بتاتے ہیں فلیگ رجسٹر جب میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو آپ نے ایک فلیگ اس کے اندر دیکھا ہوگا اسے کہتے ہیں ڈائریکشن فلیگ ٹھیک ہے نا ڈائریکشن فلیگ جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو کہ اسٹرنگ انسٹرکشن شروع سے آخر کی طرف جائے گی بلاک کے یعنی لوئر ایڈریس سے ہائر ایڈریس کی طرف جائے گی یا ہائر ایڈریس سے لوور ایڈریس کی طرف آئے گی ٹھیک ہے نا اگر ڈائریکشن فلیگ زیرو ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں auto increment mode auto increment mode یعنی انکریمنٹ ہو گئے اس کے ایڈریس اور انکریمنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ چھوٹے ایڈریس سے بڑے ایڈریس کی طرف جائے گی آپ یہ کہہ لو کہ دائیں سے بائیں کی طرف جائے گی اگر دائیں طرف ایڈریس کم ہے تو وہ دائیں سے بائیں کی طرف جائے گی ٹھیک ہے نا اور اگر ڈائریکشن فلیک ون ہو تو وہ بائیں سے دائیں کی طرف آئے گی بڑے ایڈریس سے چھوٹے ایڈریس کی طرف آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں آٹو ڈیکریمنٹ موڈ ٹھیک ہے نا آٹو انکریمنٹ موڈ اگر ڈائریکشن فلیک زیرو ہو اور آٹو ڈیکریمنٹ موڈ اگر ڈائریکشن فلیگ ون ہو تو اس کو سیٹ اور کلیئر کرنے کے لیے زیرو کرنے کے لیے اور ون کرنے کے لیے دو انسٹرکشن ہمارے پاس C L D clear direction اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن فلیگ کو زیرو کر دو نا اور S T D set direction اس کا مطلب ہے ڈائریکشن فلیگ کو ون کر دو تو اگر میں کلیئر ڈائریکشن کروں گا تو آٹو انکریمنٹ موڈ ہوگا اگر میں سیٹ ڈائریکشن کروں گا تو آٹو ڈیکریمنٹ موڈ ہوگا یہ میرے کنٹرول میں ہے کہ میں اس کو شروع سے آخر کی طرف بھیجوں یا آخر سے شروع کی طرف لے کے آؤں دونوں صورتیں اور دونوں چیزیں ضرورت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے لاجیکلی کئی سچویشن ایسی ہوتی ہیں یہ ایک بات یہ ہوگی دوسرے جتنی اسٹرنگ انسٹرکشن ہے نا ان کے دو ویریئنٹس ہوتے ہیں اسٹورس جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹور اسٹرنگ اس کے دو ویریئنٹس ہیں store string byte store string word یعنی اسٹرنگ آپریشن ورڈ بلاکس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسٹرنگ انسٹرکشن بائٹ بلاکس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیویجل ایلیمنٹس کو بائٹ وائز ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹور بی استعمال کریں گے اگر آپ ورڈ وائز ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی دو دو بائٹ کر کے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوس ڈبلو کریں گے ورڈ ٹھیک ہے نا اور تمام جو انسٹرکشن ہیں تمام جو پرمیٹیوز ہیں اسٹوس ہو گیا اسکیس ہو گیا مووز ہو گیا لوڈز ہو گیا ٹھیک ہے سی ایم پی ایس ہو گیا یہ پانچ کے پانچ جو ہیں ان کے دو ویریئنٹس ہیں بائٹ وائز یا ورڈ وائز اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ون بائی ون تمام چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں اب آپ کو سلائڈ پر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ پہلی انسٹرکشن ہے ہماری ٹھیک ہے stos stos stos B B یا ڈبلو ٹھیک ہے اگر ہم کہیں گے تو بائٹ یعنی اسٹور اسٹرنگ بائٹ اور اسٹوس ڈبلو کہیں گے تو اسٹور اسٹرنگ ڈبلو دونوں ہم لکھ سکتے ہیں اگر بائٹ ہمیں چاہیے تو اسٹوس بی لکھیں گے اگر ورڈ ہمیں چاہیے تو اسٹوس ڈبلو لکھیں گے اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اسٹور اسٹرینگ ٹھیک ہے نا اسٹور سے کیا مراد ہے اس میں جو سورس ہے وہ ایک یہ رجسٹر ہوتا ہے اگر بائٹ آپ یوز کر رہے ہو تو امپلائڈ سورس جو کہ اوور نہیں ہو سکتا چینج نہیں ہو سکتا وہ اے ایل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ورڈ استعمال کر رہے ہو تو امپلائڈ سورس جو کہ چینج نہیں ہو سکتا وہ اے ایکس ہوتا ہے جو بھی ویلو اے ایل یا اے ایکس میں ہے اس کو وہ ڈیسٹینیشن میں لکھ دیتی ہے ٹھیک ہے نا ای e اور ڈیسٹینیشن کیا ہے جیسے میں نے سختی سے بتایا ہے ٹھیک ہے نا کہ E S colon D I ہوتا ہے اس کا ڈیسٹینیشن ہمیشہ E S colon D I ہوگا ٹھیک ہے پہلا پہلا آپریشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکس کو یا اے ایل کو accordingly E S colon D I پر لکھتی ہے step number one plus D I کو انکریمنٹ کرتی ہے اگر ڈائریکشن فلیگ زیرو ہو اور ڈیکریمنٹ کرتی ہے اگر ڈائریکشن فلیگ ون ہو ٹھیک ہے اور اکارڈنگلی سے مراد کیا ہے اکارڈنگلی سے مراد یہ ہے کہ اگر اسٹوس بی ہے تو ایک کا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہوگا اگر اسٹوس ڈبلو ہے تو دو کا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی اگلے اگلا جو میموری ایڈریس بنتا ہے ہمارا اس تک خود بخود ڈی آئی کو اپ ڈیٹ کر کے آگے پوائنٹ کروا دے گی یا پیچھے پوائنٹ کروا دے گی depending on the direction flag depending on the auto increment mode اور the auto decrement mode plus the primitive used that is stos B اور اسٹوس ڈبلو بائٹ اور word in case of a byte this increment اور decrement will be by one in case of a word this increment decrement will be with two ٹھیک ہے نا اس کا استعمال کیا ہے اس کا استعمال اصل جو ہے یعنی آپریشن تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ایک کو ایک کرے گی ایک وقت میں ایک کرے گی اگر اس کے پیچھے میں ریپ لگا دوں ریپیٹ لگا دوں اور ریپیٹ جو میں آگے ڈیفائن کروں گا ریپیٹ کا کاؤنٹ جو ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی امپلائڈ کاؤنٹ اس کا سی ایکس رجسٹر میں ہوتا ہے اس وجہ سے سی ایکس کو کاؤنٹر رجسٹر کہتے ہیں لوپ کی وجہ سے اور ریپ کی وجہ سے سی ایکس کو کاؤنٹر رجسٹر کہتے ہیں کیونکہ ان کے ریپیٹیشن کاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ سی ایکس رجسٹر میں امپلائڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چینج نہیں ہوتے سمجھ گئے نا یہ کوئی ڈیفالٹ اور اس کا اوور اس میں نہیں پاسبل سی ایکس کے اندر فکس ہوتا ہے کہ کاؤنٹ ہوگا تو اگر میں اس کے ساتھ ریپ پریفکس استعمال کر لوں تو ذرا اس کو جو کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے ذرا غور کرو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ ریپیٹ کرے گا اس کو سی ایکس ٹائمس اور اس کی ریپیٹیشن اگر سی ایکس ٹائمز ہوگی تو ایک پورے بلاک کو یہ فل کر دے گا اس کانسٹنٹ سے جو اے ایل میں میں ہے بائٹ کی کیس یا اس کانسٹنٹ سے جو اے ایکس میں میں ہے ورڈ کے کیس وہ ایک بلاک فل کر دے گا اور اس بلاک میں وہ اتنے ایلیمنٹس فل کرے گا جتنا کہ نمبر میں سی ایکس کے اندر ڈالوں گا اچھا ریپیٹ جو سی ایکس کو انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کرتا ہے یہ ہمیشہ اچھا ریپیٹ جو سی ایکس کو ہمیشہ ڈیکریمنٹ کرتا ہے انکریمنٹ نہیں کرتا جو ایڈریس ہے جو آف سیٹ ہے وہ تو انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کاؤنٹ ہے نا سی ایکس کا وہ ہمیشہ ڈیکریمنٹ ہوتا ہے ریپیٹ ہمیشہ کاؤنٹ کو ڈیکریمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ورڈ اور بائٹ سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ورڈ ہے تو سی ایکس دو دو ڈیکریمنٹ ہونے لگے اور بائٹ ہے تو سی ایکس ایک ایک ڈیکریمنٹ ہونے لگے نہیں ریپیٹ ورڈ اور بائٹ سے الگ چیز ہے یہ ہمیشہ ایک ڈکریمنٹ کرے گا یعنی سی ایکس میں جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کاؤنٹ آف ریپیٹیشن ہوتا ہے نہ کہ کاؤنٹ آف ایلیمنٹس ہوتا ہے اس طریقے سے کاؤنٹ آف بائٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کاؤنٹ آف بائٹس نہیں ہوتا کاؤنٹ آف ریپیٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگلی جو انسٹرکشن ہماری ہے وہ ہے لوڈز لوڈ اسٹرنگ ٹھیک ہے نا لوڈ جو ہے ٹرانسفرز اے بائٹ اور word string from the source location source location جو ہے وہ D S colon S I implied source location default source location D S colon S I ہوتا ہے یہ اوور ہو سکتا ہے لیکن ہم فی الحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ٹو اے ایل اور A X register according to the used اگر ہم لوڈ بی استعمال کریں گے تو اے ایل رجسٹر میں آئے گا اگر لوڈ ڈبلو استعمال کریں گے تو اے ایکس رجسٹر میں آئے گا ٹھیک ہے نا اکارڈنگلی اسی لیے اکارڈنگلی لکھا ہوا ہے کہ ورڈ ہوگا تو ایکس میں آئے گا بائٹ ہوگا تو اے ایل میں آئے گا and S I is updated accordingly وہ اب یہ اکارڈنگلی جو ہے وہ وہی ہے جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ اگر آٹو انکریمنٹ موڈ ہے اور بائٹ استعمال کیا ہے تو ایک ایڈ ہوگا ایس آئی میں اور اگر آٹو یہ انکریمنٹ موڈ ہے اور ورڈ استعمال کیا ہے تو دو ایڈ ہوگا ایس آئی میں اگر آٹو ڈیکریمنٹ موڈ ہے اور بائٹ استعمال کیا ہے تو ایس آئی میں سے ایک مائنس ہوگا اگر آٹو ڈیکریمنٹ موڈ ہے اور ورڈ استعمال کیا ہے تو ایس آئی میں سے دو مائنس ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں جو چیز ہے وہ ایک جو خاص تو نہیں کہنا چاہیے جو ایک بڑی لاجیکل سی بات نظر آتی ہے کہ لوڈز نارملی ریپیٹ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ اس کو ریپیٹ کرو گے تو آخر میں بس جو آخری ایلیمنٹ ہے وہی بچے گا نا ایکس میں باقی تو اوور رائٹ ہوتا جائے گا تو لوڈز کو ہم اس میں نہیں رپ کے ساتھ استعمال نہیں کرتے لوڈز استعمال ہوتا ہے جنرلی لوپ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا استعمال میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ دوسری انسٹرکشن ہے ہماری تیسری انسٹرکشن جو ہے ہماری وہ ہے اسکین اسٹرنگ ٹھیک ہے یہ ذرا سا تھوڑا سا مطلب جو پیچھے آ رہی تھی وہ تو ذرا جس کو کہتے ہیں نا آسان آسان سی تھی یہ تھوڑی مشکل ہے یہ کمپیئر کرتی ہے کمپیئر کرتی ہے ایک سورس بائٹ یا ورڈ کو ٹھیک ہے اور وہی ہے اس میں سب میں آپ کامن دیکھو گے کہ اگر اس طرح کی انسٹرکشن ہو کہ جس میں ایک طرف ایک ایلیمنٹ ہو تو وہ ایک ایلیمنٹ یا اے ایل میں ہوگا بائٹ کی فارم میں یا اے ایکس میں ہوگا ورڈ کی صورت میں ٹھیک ہے نا سورس کو یہ ڈیسٹینیشن کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے کمپیئر کرنے کا کیا مطلب ہے وہی کہ یہ ڈیسٹینیشن میں سے سورس مائنس کرتی ہے ٹھیک ہے جس بالکل جس طرح سے سی ایم پی کام کرتی ہے بالکل اسی طرح یہ کام کرتی ہے یعنی نان ڈسٹرکٹیو سبٹریکشن کرتی ہے نان ڈسٹرکٹیو سبسٹریکشن کرتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ نہ سورس بائٹ چینج ہوتی ہے یا ورڈ جو کہ ایکس میں ہے یا ایل میں ہے نہ ڈیسٹینیشن چینج ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی اس سبٹریکشن کے نتیجے میں صرف اپ اپڈیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی اسی طرح سے جیسے پیچھے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اکارڈنگلی اپڈیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آٹو انکریمنٹ موڈ استعمال کر رہے ہیں تو ایک پلس ہوگا بائٹ کے کیس میں اور دو پلس ہوگا ورڈ کے کیس میں اور اگر آٹو ڈیکریمنٹ موڈ ہے تو جو ایک مائنس ہوگا بائٹ کے کیس میں اور دو مائنس ہوگا ورڈ کے کیس میں اچھا اس کے اوپر جو ریپیٹ کا پریفکس لگتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا کمپلیکس پریفکس ہے وہ ہے ریپیٹ وائل ناٹ اکول جس کو ہم کہتے ہیں ریپ این ای اور یا repeat while equal rep E یہ میں جو ابھی زبانی بتا رہا ہوں نا یہ آگے پوری طرح سے ایکسپلین کروں گا اس لیے آپ لوگ گھبرائیے نہیں یہ جو فلیگز نظر آ رہے ہیں آگزلری فلیگ کو یہ اپڈیٹ کر دیتا ہے کیری فلیگ کو اپڈیٹ کر دیتا ہے اوور فلو فلیگ کو اپڈیٹ کر دیتا ہے پیرٹی کو کر دیتا ہے سائن کو کر دیتا ہے زیرو کو کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا بنیادی جو استعمال ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے کہ ایک بائٹ جو میں نے اے ایل میں دی ہوئی ہے یہ کہاں اکر کر رہی ہے یعنی میچ لوکیٹ کرے گا اکویلٹی لوکیٹ کرے گا یا انکویلٹی لوکیٹ کرے گا ٹھیک ہے ان دونوں کے بڑے یوزز ہیں یہ ذرا سوچنے سے پتا لگے گا کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے جیسے آپ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ سی کی کوئی بھی اسٹرنگ ہے اس کی لینتھ نکالتے ہیں نا تو اس میں کیا کرتے ہیں زیرو سرچ کر رہے ہیں کہ شروع اسٹرنگ کے شروع سے زیرو کہاں پر آیا تو اس میں یہی استعمال ہوتی ہے اسکیس بی اگر آپ اس کی اسمبلی دیکھو گے تو اس میں نظر آئے گی اسکیس بی ٹھیک ہے نا یہ اسکین کرتی ہے کہ زیرو کہاں ہے اکویلٹی چیک کرتی ہے زیرو کی اس میں ہم اس وقت استعمال کریں گے ریپیٹ وائل ناٹ اکول اس کا مطلب یہ کہ وہ ریپیٹیشن ہوتی جائے گی جب تک اکویلٹی نہیں آتی اس کو ذرا تفصیل سے آگے میں پھر مزید بتاؤں گا کیونکہ یہ پرٹیکولر سیکشن جو ہے نا یہ خاصی ڈسکشن مانگتا ہے اگلی انسٹرکشن ہماری ہے مووز موو بائٹ اور موو اسٹرنگ ورڈ یہ سب سے خطرناک انسٹرکشن ٹھیک ہے ایک یہ اور ایک سی ایم پی ایس یہ یہ جو ہے وہ انسٹرکشن ہے جو memory to memory block move کرے گی ٹھیک ہے نا ایک پورا بلاک میموری کا ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے گی اس کی ڈیفینیشن جو ہے نیچے اس کے ساتھ جو لکھی ہوئی ہے بائٹ اور a word depending on you are moving you are using movs B تو پھر byte from the source location کام کرتی ہے کہ D S colon S I سے ایک بائٹ یہ رکھ دے گی ٹھیک ہے کاپی کر دے گی موو کر دے گی اور پھر then it and D I accordingly ٹھیک ہے اکارڈنگلی سے مراد وہی ہے اپ ڈیٹ سے مراد ہے کہ اگر ڈائریکشن فلیگ زیرو ہو تو انکریمنٹ اور ڈائریکشن فلیگ ون ہو تو ڈیکریمنٹ یہ تو ہوا اپ ڈیٹ اور دوسرے اکارڈنگلی سے مراد یہ ہے کہ اگر مووز بی بائٹ ہے تو ایک ایڈ یا سبٹریکٹ ہوگا اور ڈبلو ہے تو دو ایڈ یا سبٹریکٹ ہوں گے تو ایک انسٹرکشن کے اندر بڑے بڑے بلاکس آف میموری جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا کاپی ہو جائیں گے یہاں پر اس پرٹیکولر جگہ پہ جو تھوڑا سا یہ ڈائریکشن فلیگ کا استعمال ہے نا یہ میں تھوڑا الیبریٹ کرنا چاہتا ہوں وہ چیز کیا ہے ڈائریکشن فلیگ کا اصل جو جہاں پہ بالکل بہت سخت استعمال آئے گا وہ کیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میموری بلاکس جو ہیں ہم کہیں پہ بھی میموری بلاکس ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ میموری بلاکس اوور لیپنگ بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وہ کنڈیشن اسپیسیفک کنڈیشن ہے جہاں پہ جا کے ڈائریکشن فلیک کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا اگر ایک صورتحال یہ ہو کہ سورس بلاک جو ہے ہمارا وہ میموری کی لوور سائڈ پر ہو اور ڈیسٹینیشن بلاک اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اس سے نچلی سائڈ سے شروع ہو رہا یعنی اوور لیپ کر رہا ہو سورس بلاک پر سورس بلاک پر وہ اوور لیپ کر رہا ہو لیکن اس طرح اوور لیپ کر رہا ہو کہ سورس بلاک اوپر ہو اور ڈیسٹینیشن بلاک نیچے ہو تو اب اگر اس میں آپ اوپر سے ٹرانسفر شروع کریں ڈیسٹینیشن یعنی اگر آپ ڈائریکشن فلیک کو زیرو رکھ کر کے آگے چلیں تو وہ سورس سے جب ایک بائٹ یا ورڈ اٹھا کے ڈیسٹینیشن میں رکھے گا تو اس کے نتیجے میں سورس بذات خود ڈسٹروائے ہو جائے گا بات سمجھ گئے نا سورس موڈیفائی ہو جائے گا کیونکہ اوور لیپ کر رہا ہے اب اوور لیپنگ جو بلاک ہے اس میں فزیکل میموری تو وہی ہے لاجیکلی اس کے دو ڈفرنٹ ایڈریسز ہیں نا لیکن فزیکلی تو وہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ اسی فزیکل میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے تو اگر سورس سے اٹھا کے میں ڈیسک میں رکھوں تو ڈیسٹینیشن کے جس فزیکل میموری لوکیشن پر ہے اس کو تبدیل کر دے گا اور اس فزیکل میموری لوکیشن کے تبدیل ہونے کے نتیجے میں سورس خود تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لہذا اس میں آپ اوپر سے نیچے کی طرف ٹھیک ہے یہ جو ہماری دائیں طرف جو کنڈیشن دی ہوئی ہے اس کنڈیشن میں آپ اوپر سے نیچے کی طرف ٹرانسفر نہیں کر سکتے آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا نیچے سے اوپر کی طرف ٹھیک ہے نا اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف ٹرانسفر کریں تو جب یہ اوور لیپ جا کر کے سورس بلاک کے اوپر چڑھے گا ٹھیک ہے جب وہ اس کو ڈسٹروائے کرنا شروع کرے گا اس صورت میں بھی کرے گا لیکن یہ غور سے دیکھیں کہ وہ بائٹس جن کو یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے وہ بائٹس آلریڈی ٹرانسفر ہو چکی ہیں لہذا اب ان کے ڈسٹروائے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ وہ پوزیشن ہے کہ جہاں اگر ڈائریکشن فلیگ ہمارے پاس نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ والا بلاک ٹرانسفر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جو دوسری کنڈیشن بائیں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ڈیسٹینیشن بلاک جو ہے وہ اوپر ہے اور سورس بلاک نیچے اگر اس میں الٹی ڈائریکشن سے میں کروں ٹھیک ہے نا اگر اس میں الٹی ڈائریکشن کے ساتھ میں میں ہائر میموری ایڈریس سے لوئر میموری ایڈریس کی طرف جاؤں تو اس صورت میں پھر وہی ہوگا جیسے ہی میں ایک موو کروں گا تو وہ موو جب ڈیسٹینیشن بلاک میں جائے گی تو وہ سورس ہی کو تبدیل کر دے گی ٹھیک ہے نا یہ جو دو کنڈیشن ہیں یہ آپ اس وقت تک ہینڈل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ڈائریکشن کا کنٹرول نہیں ہو تھوڑا سا اس کو مزید بھی آگے ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ اگلی جو انسٹرکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کمپیئر اسٹرنگ یہ دو میموری بلاکس کو آپس میں کمپیئر کرتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کمپیرزن ہم سی ایم پی کی انسٹرکشن سے کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ کرتی ہے لیکن یہ بلاک کمپیرزن کرتی ہے اور اس بلاک کمپیرزن میں یہ equality of the block check کر سکتی ہے یا equality of the block check کر سکتی ہے انسٹرکشن کو ہم ذرا تفصیل سے ساتھ ساتھ کریں گے ٹھیک ہے گھبرائیے نہیں کہ اتنی کمپلیکس چیز جو ہے وہ اتنی تیزی سے بس نکال گئے جہاں جہاں ان کی ان کا استعمال آئے گا خاص طور پہ جو ذرا کمپلیکس انسٹرکشنز ہیں نا ان کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پریفکس جو ہے اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہم آپ کو اس کی ایکسپلینیشن اچھی طرح سے دیں گے اس کا استعمال بھی دکھائیں گے اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت تک کے اگلے لیکچر کے تک کے لیے ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم